القادر سكين البغداد يا شيخ الجنان شيئا لله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ الجنان جيلاني شيئا لله جيلاني يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ الجنان دینی گائے کرم بہت ہم ادھر دھر دینی گائے کرم ہوتے ادھر دینی گائے کرم بہتے آدم البغداد يا شيخ الجيلاني شل جلنی جیرانی شیشل یاد دل پارل بگلا یا شی میں ہر سمت سے رنج غم بے گھیرا ہوں میں ہر سمت سے رنجو غم شیل یا دن پار کیا مرتبہ ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا جو بنی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا ارے اولیا مرتے ہیں آ کے وہ ہے تلوا تیرا وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے بلی ہے وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے بلی ہے وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہے وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہے وہ رتبہ تیرا ہے کہ جتنے ولی ہے سبھی تیرے زیر قدم سے آزم شیل یا عبد القادر سکین المغدار یا شیخ الجینا تجھ سے در در سے سگ اور سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہے گردن میں تیری غلامی کا پتا ہے گردن میں تیری غلامی کا پتا ہے گردن میں تیری غلامی کا پتا ہے گردن میں تیری غلامی کا پتا میری گردن سر کی نل ببلا سنجھل یا شی سنجھلنی یا شلنی یا شیخ جیلانی یا شیخ جیلانی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا تیرا ابن زہرا کو ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت اور قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا میری نسبت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا تیرا ہوں میں تیرا میرے کہے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے کہے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے کہے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے اس چہرے کا سرے حشر رکھنا بھر

کے مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا مدینے سے نجدی بلا کو نکالو مدینے سے نجدی بلا کو نکالو مدینے سے نجدی بلا کو نکالو مدینے سے نجدی بلا کو نکالو مدینے القادر ساكن البغداد يا يا شيخ الجيلاني جيلاني جيلاني شيئا لله عبد القادر يا يا شيخ شيخ نب بی البی پسب پتولی گلشن نب بی البی پسب پتولی گلشن ہسنی بھول حسینی ہے مہکنا تیرا ہے اس بات کے دفتر کرو کروڑا تیرا میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے میرا شيخ یشن يا شيخ یش میری تقدیر بری ہو تو ہے محبوس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا میرے چاند میرا مقدر سوارو میرے چاند میرا مقدر سوارو میرے چاند میرا مقدر سوارو میرے يا شيخ الجنة جيراني شيئا لله يا عبد القادر سر المغضى يا شيخ سجل موت نزدیک گناہوں کی تگ جا کہ نہا دھو لے پیاسا تیرا مجھے خواب میں آ کے جلوا دکھا دو مجھے خواب میں آ کے جلوا دکھا دو مجھے خواب میں آ کے جلوا دکھا دو مجھے کرم جیل اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار اور شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف شما ایک تو کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا نظر جب اٹھاؤں نظر آئے مجھ کو نظر جب اٹھاؤں نظر آئے مجھ کو نظر

ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني يا شيخ الجيلاني يا شيخ الجيلاني كده میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم گو آزم جینا پائے گا دل کو بید رضا کا جلا پائے گا دل کو بید رضا کا جلا پائے گا دل کو بید رضا کا جلا عبید رضا کا ذرا رکھ دو اپنا قدم آدم کر اللہ یا عبد القادر البغداد یا یا شیخ جیلانی اللہ عبد القادر البغداد يا يا شيخ الجيلاني شا جاری یا شاپل جیراری ری یا شاپل جی ری یا شاپل جیراری یا شاپل جی ناری یا شاپل جماری یا شاپ